کسی اسلامی ملک میں چلے جاؤ وہاں میراسی آزاد ہے کنجر آزاد ہے فنکار آزاد ہے کھلاڑی آزاد ہے آج تک کسی ایجنسی کو یہ ہمت نہیں ہوئی کر فلم اسٹاروں کی انکوائری کرے کہ ان کے تعلقات کس کس کے ساتھ ہے میراسی اور گلوکاروں کی جا کے انکوائری کرے اگر انکوائری کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے رب کے ان مجاہدوں کا کھٹکایا جاتا ہے تم اپنا نام بھی بتاؤ باپ کا نام بھی بتاؤ ظالمو ہم نے تو بہنوں کا نام کافروں کو بھی نہیں بتایا تھا مشرقوں کو بھی نہیں بتایا تھا مگر میرے رب کی طرف سے عذاب ہے آج مجاہد کی انکوائری کی جا رہی ہے وہ مجاہد جس کا تذکرہ آسمانوں پہ ہوتا ہے وہ مجاہد جس کے لیے جنت سجائی جاتی ہے وہ مجاہد جس کو دیکھنے کے لیے پورے آسمان پہ آتی ہے ظالموں مجاہد کے بارے میں تو رب میں اس کا حساب نہیں لوں گا تم کون ہو ان مجاہدوں کا حساب لینے والے